محمد بن عبد الرحمن ابو الاسود نے بیان کیا کہا کہ اہل مدینہ کو جب مکہ میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا شام والوں کے خلاف ایک فوج نکالنے کا حکم دیا گیا اس فوج میں میرا نام بھی لکھا گیا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام اکرمہ سے میں ملا اور انہیں اس صورتحال کی اطلاع کی انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس سے منع کیا اور فرمایا کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی تھی کہ کچھ مسلمان مشرقین کے ساتھ رہتے تھے اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی زیادتی کا سبب بنتے پھر تیر آتا اور وہ سامنے پڑ جاتے تو انہیں لگ جاتا اور اس طرح ان کی جان جاتی یا تلوار سے غلطی میں انہیں قتل کر دیا جاتا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی بے شک ان لوگوں کی جان جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے جب فرشتے قبض کرتے ہیں آخر آیت تک اس روایت کو لیس بن سعد نے بھی ابو اسود سے نقل کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چھیانوے